کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے